تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملے ہیں حشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا